پڑھ لیں سارے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والیم اللہ مبارک محمد علحمد کمبارک تعلیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم انک حمید المجید علماء فرماتے ہیں کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی جائے تو اہل ایمان اتنی ہی رسول اللہ کی دلداری کے لیے آپ پہ صلاۃ و سلام بھیجے دشمن جتنی رسول اللہ کی دل آزاری کرے امت اتنی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کرے اور اس میں سب سے پہلا مرحلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ اپنے نبی کی محبت نصیب فرمائیں گے لہذا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 مسلمان پہلے ہے آرمی چیف بعد میں ہے مسلمان پہلے ہے وردی بعد میں اس نے پہنی ہے مسلمان پہلے ہے پولیس والا بعد میں ہے مسلمان پہلے ہے جج بعد میں ہے مسلمان پہلے ہے وکیل بعد میں ہے مسلمان پہلے ہے تاجر بعد میں ہے مسلمان پہلے ہے کوئی بھی طبقہ ہو چاہے وہ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو وردی والا ہو غیر وردی والا ہو جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہو اگر محبت نہیں ہے چاہے وہ صرف پاکستان آرمی کا چیف نہ ساری دنیا کا چیف ہو عند اللہ وہ ذلیل اور مردود ہے چاہے وہ صرف پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہو عند اللہ وہ ذلیل اور مردود ہے وہی عزت والا ہے جس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع نبی علیہ السلاۃ والسلام کی ناموس کا دفاع نبی علیہ السلاۃ والسلام کی حرمت اور تقدس کی حفاظت میرے آپ کے ذمے میری جان کی اتنی حفاظت میرے ذمے نہیں ہے جتنی مجھ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت لازمی اور ضروری ہے حتیٰ کہ اس عزت کی خاطر مجھے اپنی جان دینی پڑے مجھے اپنی اولاد کو ہانی پڑے مجھے اپنے اسباب لٹانے پڑے مجھے اپنی ساری دنیا قربان کرنی پڑے مجھے جان کے ٹکڑے کروانے پڑے مجھے حکم ہے کروا دو لیکن نبی کی عزت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے اگر یہ بنیاد یوں نہیں ہے والذی نفس بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والد وولد والناس اجمعین تو پھر میں اور آپ نہ ہی کوئی سرکاری غیر سرکاری نہ ہی کوئی وردی والا نہ ہی کوئی غیر وردی والا کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تقاضا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے اور اس محبت میں ہمیں کٹ مرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت و ناموز کی خاطر ہم مومن نہیں ہو سکتے قطن نہیں ہو سکتے کسی صورت میں نہیں ہو سکتے میں نے سورہ فاتحہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ نے تعلق بنانے کے لیے ہمیں کچھ کلمات سکھلائیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ ہمیں نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ان سے بودھ اور دوری کی دعا مانگنے کو فرمایا ہے اہدنا سرات المستقیم میں ہمیں سرات مستقیم کی دعا مانگنے کو کہا گیا اب سرات مستقیم کا تعین اللہ پاک نے سرات و انعمت علیہم کی صورت میں ہمیں بتلایا کہ یہ سرات مستقیم ان لوگوں کا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور انعمت علیہم کا مصداق کون لوگ ہیں اللہ کریم نے الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ان چار طبقوں کو منعم علیہم کی صورت میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا جن لوگوں کے راستے کا تم اللہ سے سوال کرو وہ لوگ کون ہیں جن لوگوں کے طرز و انداز پہ تم اپنے آپ کو ڈھالنے کا سوال کرو وہ لوگ کون ہیں جن لوگوں کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے وہ لوگ کون ہیں جن لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہونا چاہیے وہ لوگ کون ہیں اولا الذین انعم اللہ علیہم علیہ النبیین وہ اللہ کے نبی ہیں نبیوں کے ساتھ ان کی تصدیق کرنے والے ان کے صدیق ہیں اور اس دین کی حفاظت کرنے والے ان کے شہدا ہیں اور نبی کے اعمال کی حفاظت کرنے والے صالحین ہیں بنیاد انبیاء ہیں صدیقین ان کی تصدیق کرنے والے ہیں شہداء ان کے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں صالحین ان کے اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں نبیین کے بعد باقی تینوں طبقوں کا تعلق وہ انبیاء کی ذات کے ساتھ متعلق ہے کوئی صدیق صدیق نہیں بن سکتا جب تک کہ نبی کی تصدیق نہ کرے کوئی شہید شہید نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے جان نہ دے کوئی صالح صالح نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ انبیاء کے اعمال کو اپنا کے ان اعمال کی حفاظت نہ کرے تو تینوں طبقات صدیقین بھی شہداء بھی صالحین بھی ان کا تعلق براہ راست علیہ وصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اولا اللہ علیہم من النبیین نبیین میں امام الانبیاء آخر الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اتمام نعمت فرمایا ہے تمام نعمتیں جو اللہ کریم نے ان دنیا کے انسانوں پہ فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں کا اکمال و اتمام اللہ کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ پہ فرمایا ہے الیوم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیہم نعمتی و ردی تو لکم الاسلام دین اکمال بھی ہے اتمام بھی ہے اللہ کا اعلان ہے ہم نے آپ پر اکمال فرما دیا ہم نے آپ پر اتمام فرما دیا اب اس دھرتی کا اس انسانیت کا اس کائنات کا تمام انبیاء کا تمام صدیقین کا تمام شہادہ کا تمام صالحین کا محور اور مرکز صرف ذات محمدیہ علی صاحب صلاۃ وسلام ہیں اگر اس محور اور مرکز سے کوئی انسان ہٹ جاتا ہے تو اس انسان کا تعلق نہ ہی اس کے ایمان کے ساتھ ہے نہ ہی اس کا اللہ نہ ہی اس کا کوئی رسول ہمارا محور اور مرکز حضرت محمد مصطفیٰ صرف نہیں بلکہ کل کائنات کے انسانوں کا اور کل کائنات کے تمام اشیاء کا لولا کا لما خلق تو الافلاق اگر میں نے تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا اللہ کریم نے ہمیں ہر رکعت میں ہر نماز میں نوافل میں فرائض میں اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اللہ سے مانگتے رہو تکرار کرتے رہو اس صورت کا باقی آپ جانتے ہیں کہ صورت کو متعین کر لینا کسی نماز میں ایک ہی صورت کو فقہان مکرو لکھا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو ہر فرض میں ہر واجب میں ہر نفل میں تراویح کی نماز میں تحجت کی نماز میں اوابین کی نماز میں نوافل کی نماز میں ہر ہر رکعت میں حتیٰ کہ جو امام کے پیچھے نہ ہو اور وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو لا سولہ الا اللہ ب تل کتاب کا اعلان ہے کہ جب تم امام کے پیچھے نہ ہو اکیلی نماز پڑھ رہے ہو فرض ہو کے نفل تحجد ہو کے اوابین اشراق ہو کے چاش جو بھی نماز ہو اگر تم نے سورہ فاتح نہ پڑھی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی اور جماعت میں بھی اگر امام نہ پڑھے تو پوری جماعت کی نماز نہ ہوگی اگر جماعت میں امام پڑھ لے تو پوری جماعت کی نماز ہو جائے گی عرض یہ کر رہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس صورت کے تکرار کا اللہ پاک نے ایک ایک رکعت میں ایک ایک نماز میں رات کی نمازوں میں دن کی نمازوں میں فرائض میں واجبات میں تراویخ میں نوافل میں اللہ نے اس صورت کو ایک ایک رکعت میں پڑھنے کو حکم دیا ہے ہائے کاش کہ ہم اسی صورت کو سمجھ لیتے کہ صورت کا پیغام کیا ہے ہائے کاش کہ دن میں پانچ دفعہ ایک ایک رکعت میں اللہ جو ہم سے اس کو دروا رہے ہیں اللہ کے درہانے کا ہم سے غرض کیا ہے ہم تو آئے بس وہ جو سیکھا تھا نماز کو آئے الفاظ دہرائے پڑھ کے چلے گئے کاش کہ ہم نے سورہ فاتح کے مضامین پہ عمل کیا ہوتا ہم نے اس کو سمجھا ہوتا ہم نے اس کے مضامین کو دل میں بٹھایا ہوتا ہم نے ان کے مضامین کو علماء سے سیکھا ہوتا بھائیو آج کے اس دور میں حقیقت ہے میرا آپ کا جینا بھی فضول ہے اور اگر اس حال میں مریں تو مرنا بھی فضول ہے وہ بھی مردود ہے جینا بھی مردود ہے ہم نے دین کو سمجھانا دین کو لیا نہ نماز کو سیکھا نہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بنایا نہ محمد مصطفیٰ کے مقام کو سمجھانا عظمت کو سمجھانا تقدس اور حرمت کو سمجھانا آج کا دور شاید کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ادنا سے ادنا صحابی کا بھی آج کوئی زندگی کا آج کوئی ان کی حیات میں سے کوئی نبی کا کوئی ادنا سے ادنا صحابی بھی موجود ہوتا میں قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا اس وقت جو میرے نبی کی عزت کے ساتھ کھیل رہی ہے دنیا اس کا تصور بھی نہ کر سکتی ایک ارب ستر کروڑ کی امت موجود ہے معمولی نہیں ہے وہ جزیرت العرب میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں تین سو تیرہ جانے والے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں دس ہزار جانے والے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عہد میں سات سو کی تعداد میں جانے والے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنین اور حوازن کی جنگ میں شریک ہونے والے وہ نبی علیہ والسلام کے ساتھ مدینہ سے آٹھ سو کلومیٹر گرمی کا سفر طے کر کے تبوک کی سرحد تک جانے والے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوتا اس وقت پھر ہمیں وہ بتلا دیتا کہ نبی کا مقام کیا ہے نبی کی عظمت کیا ہے نبی کی عزت کیا ہے اور نبی کے نام پہ مر مٹنا مومن کے لیے کیا ہے پھر وہ ہمیں بتا دیتا کہ نبی مقدم ہے یا تیری جان مقدم ہے نبی کی عزت مقدم ہے یا تیری عزت مقدم ہے نبی کی عزت مقدم ہے یا تیری دکان مقدم ہے نبی کی عزت مقدم ہے یا تیری وردی مقدم ہے نبی کی عزت مقدم ہے یا تیری کرسی مقدم ہے نبی کی عزت مقدم ہے یا تیرا عہدہ اور اقتدار مقدم ہے نبی کی عزت مقدم ہے یا تیری بیوی بچے اور اسباب مقدم ہے پھر وہ صحابی بتلا دیتے کہ سب کچھ قربان کر کے جانوں کے ٹکڑے کروا کر کے جن کی گردن بھی کٹتی تھی تو زبان سے پھر بھی اشہد اللہ الہ اللہ و ان محمد محمد الرسول اللہ کی آواز آتی تھی لیکن آج اگر آپ اس صورت کو بنیاد بنائیں اور سمجھیں کہ اللہ کریم مجھے آپ سب کو میں آج یہود کو برا بھلا نہیں کہوں گا انہوں نے جو فلم بنائی ہے مجھے میں نے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی مختلف ویب سائٹ پہ اس نے وزٹ کرنے کے بعد چاند کلپ اس فلم کے اس نے حاصل کیے اگرچہ کے بین ہے پی ٹی آئی نے بھی بین لگا دیا اور مختلف ممالک نے بھی لیکن پھر بھی اس کے چاند کلپ کہیں نہ کہیں ملتے ہیں اور میں اپنی زبان پہ لاؤں مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ میرا ایمان سلب نہ کر لے حالانکہ نقل کفر کفر نہ ہے حالانکہ نقل کفر کفر نباشت یہ اس پادری اس کا جرم نہیں ہے وہ امریکہ کی وزیر خارجہ کا کل کا بھی بیان ہے اس کا بیان ہے کہ ہمارے ملک میں آزادی رائے ہر ایک شہری کو حاصل ہے ہمارے ملک کا قانون ہے کہ آزادی رائے ہر ایک کو حاصل ہے لہذا ہم اپنے اس ملک کی قانون کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دے سکتے یہ ایک امریکہ کی ذمہ دار ان کی وزیر خارجہ اس ملعونہ بدبختہ باندریا خبیصہ یہ اس کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں آزادی رائے ہر ایک کو حاصل ہے ہم آزادی رائے کے اس قانون پہ اپنے کسی شہری پہ کوئی مقدمہ چلا کے اس کو سزا نہیں دلوا سکتے اتنا بڑا جرم اور اس جرم پہ یہ عذر یہ میرے آپ کے لیے نہیں امت کے تمام بے غیرت حکمرانوں کے منہ پہ تماچا ہے امت کے تمام بے غیرت حکمرانوں کے منہ پہ تماچا ہے اگر امت کے حکمرانوں میں سے آج کوئی نور الدین زنگی ہوتا اگر امت کے حکمرانوں میں سے آج کوئی نور الدین زنگی ہوتا ہائے کاش کہ آج ہم رونے کے بغیر کیا کر سکتے ہیں آج ہم آنسو بہانے کے بغیر کیا کر سکتے ہیں میں نے عرض کیا میں تو ابتدائی بات آپ سے عرض کروں گا مجھے تو گلا آپ سے ہے کہ اگر ہماری غیرت زندہ ہوتی اگر ہماری حمیت دینیا زندہ ہوتی اگر ہمارا تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا اگر ہم نبی کی غلامی میں پکے اور پختہ ہوتے اگر ہم نبی کے اشارے پہ نبی کی عزت اور تقدس اور حرمت کے جہاں شائبہ تک آئے ہم اپنی جان کٹوانے کے لیے میدانوں میں نکل چکے ہوتے قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی کل میں نے اخبار دیکھا پورا دن اور رات میری ایسے گزری کہ ابھی میرے میں ہمت نہ تھی کہ میں کوئی جمعہ پڑھا سکوں کہیں فرانس کے مساجد کے بارے میں کال کے اخبارات میں دیکھیے آپ فرانس مساجد کے دروازوں پہ غلازت جا کے دروازوں پہ مل دی گئی ہے خنزیروں کے سر جا کے مساجد کے ستونوں پہ لٹکا دیے گئے وہ گندے وہ گندگی آج پوری دنیا میں کسی ہندو کے مندر کی بے حرمتی کا تذکرہ نہیں ہے کسی سکھ کے گردوارے کی بے حرمتی کا تذکرہ نہیں ہے آج پوری دنیا میں آئے کاش کہ وہ فرانس کا منظر ہوتا وہ تارک ابن زیاد جیسا مرد مجاہد ہوتا وہ عبد الرحمن امیر عبد الرحمن جیسا بادشاہ ہوتا ہم کس کس کو آج یاد کریں گے کہ جو آج مسلمانوں کی مساجد کی حفاظت کرے گا جہاں مسلمان نماز پڑھتے اللہ کو یہ عبادت کرنے آتے ہیں وہاں لا کر خنزیروں کے سر لٹکا دیے جائیں وہاں دروازوں پر اپنی گندگیاں دروازوں کے اوپر لیپ کر دیا جائے کتنی باتیں ہیں کل روزنما جنگ مجھے صبح صبح ایک نوجوان ٹینک سے چلا اس نے لا کے مجھے روزنما جنگ وہ دکھایا قادیانیوں کے مرزا مردود جس کو مسرور کہہ رہے ہیں لندن میں ان کا پروگرام ہے اور اس لندن کے پروگرام کی اس مرزا مردود کی تصویر اور اس کا پورا بیان روزنامہ جنگ پنڈی کے ایڈیشن جبکہ یہ وہ روزنامہ جنگ ہے کہ جس نے پچھلے جمعے کو ختم نبوت کانفرنس کی اتنی سی خبر لگائی جبکہ یہ وہ روزنامہ جنگ ہے کہ جس نے انتیس جنوری کی اتنی بڑی کانفرنس کی کوئی خبر نہیں لگائی اور یہ لندن میں ہونے والا مرزائیوں کا یہ پیغام اس روزنامہ جنگ کے ذریعے سے یہ جنگ کا ایڈیٹر پورے آل پاکستان کو اپنے اخبار کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے میں کس کس بات کروں آج اس دین کے دشمن ہیں اپنے بھی اور بیگانے بھی اس اخبار کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جو قادیانیت کا پرچار کرے جو قادیانیت کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے اور جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی خبر بھی شائع کرنا گوارا نہ کرے ایسے اخبار کا بائیکاٹ ہونا چاہیے میرا تقاضا آپ سے ہے آپ بائیکاٹ کریں گے بائیکاٹ کریں گے ہمارے گھروں میں نہیں آئے گی دکانوں پہ نہیں آئے گی ہمارے دفتروں میں نہیں آئے گی انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے خلاف مکمل مہم چلائیں گے لیکن ابھی آپ سے گزارشات ہمیں اللہ کریم نے ہر رکعت میں ایک صورت پڑھنے کو کہا ہے سوراط المستقیم کا ہم سے مانگنے کو کہا ہے اور سراۃ الدین اللہ نے تفصیل بیان کی ہے یہ سوراط مستقیم ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا نبی ہیں صدیق ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں اور پھر میں نے عرض کیا کہ صدیقین شہداء اور صالحین سب کا محور اور مرکز انبیاء ہیں اور سارے انبیاء کا محور اور مرکز خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں اور اب اس دھرتی میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ کسی نبی کی شریعت نہ کسی نبی کا دین نہ کسی نبی کا عمل نہ کسی نبی کی سنت اب اگر جو کچھ شریعت ہے حکم ہے سنت ہے ادا ہے عقیدہ ہے اعمال ہیں تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کل انسانیت کو اب دامن تھامنے کے جو حکم دیا گیا ہے وہ دامن ایک ہی ہے وہ ہے دامن مصطفیٰ تمام انسانیت کی نجات کو اللہ کریم نے دامن مصطفیٰ کے ساتھ متعلق فرمایا ہے اگر میں اور آپ بحثیت مسلمان اگر ہم بھی دامن مصطفیٰ تھامنے کو تیار نہیں تو پھر میں نہیں کہتا منت تشبہ بقوم بے فہو منہم تیرے پاک پیغمبر ہی کا اعلان ہے پھر جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا میں محمد کہتا ہوں وہ انہی میں سے شمار ہوگا اور اسی کو اللہ کریم نے سرات الزیر انعمت علیہم میں ہمیں کہنے کو مانگنے کو فرمایا ہے اور آگے غیر المغضوب علیہم والا زوال اتنا پکایا گیا ہماری زبانوں پہ اتنا رٹایا گیا ہمیں اتنا دہرایا گیا ہماری زبانوں سے المغضوب علیہم اور ظالین یہ دو طبقے ہیں دنیا میں جو اپنے غضب کے اعتبار سے بھی انتہا پر اور گمراہی کے اعتبار سے بھی انتہا پر ہے پھر درجہ بدرجہ نیچے کفرن دونہ کفرن ظلم دونہ ظلم کی صورت میں لیکن دو طبقات ہیں جن کو المغضوب علیہم اور ضالین کا مستاق بنایا گیا ہے جن کی تعین خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے فرمایا المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہندو اس میں شامل نہیں ہے بدھ مت اس میں شامل نہیں ہے دنیا کا کفر باقی اس میں شامل نہیں ہے مرزائیت اور قادیانیت شامل نہیں ہے بھائیت اس میں شامل نہیں ہے یہ مراد نہیں ہے مراد اس سے یہ کہ ان سب کے سرخیل کفر میں مغزوب علیہم میں اور ظالین میں یہ دو طبقے ہیں ایک طبقہ یہودیت کا ہے اور دوسرا طبقہ عیسائیت کا ہے اب اپنی انتہا میں مغزوب علیہم اور ظالین میں اپنی انتہا کو جو پہنچے ہوئے ہیں آج کے حالات تمام آل ایمان کو اس بات کی تصدیق کے لیے کافی ہیں کہ جو فرما دیا تھا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو فرما دیا تھا میرے رب کے قرآن نے کہ اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذ الیہود والنصار اولیاء بعضهم اولیاء عبادن اے لوگو ایمان والو خیال کرنا ولن ترضا عنکا الیہود والنصار حتی تتبع ملتهم بارہ رب زلجلال نے قرآن میں عیسائیت کے متعلق یہودیت کے متعلق مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے مسلمانوں کو اللہ کریم نے مخاطب کر کے فرمایا ہے آج کا یہ دور میں نے عرض کیا دو ایک گلا تو میرا آپ سے کہ ہم بود و باش میں طرز و انداز میں صورت و لباس میں ہم اپنے کلچر میں ہم اپنی ثقافت میں ہم اپنی تجارت میں ہم اپنے ماحول میں ہم اپنی سیاست میں کس کے پیچھے چل رہے ہیں کس کو لیڈر بنا رہے ہیں کس کی بود و بوش کو اپنایا ہوا ہے کس کی ترتیب زندگی کو اپنایا ہوا ہے امت والوں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ایک ایک میرا نبی کا امتی محمد مصطفیٰ کی صورت میں ہوتا اگر ایک ایک میرے نبی کا امتی محمد مصطفیٰ کے لباس میں ہوتا اگر ایک ایک میرے نبی کا امتی محمد مصطفیٰ کے کلچر اور ثقافت میں ہوتا آج ان بندروں اور خنزیروں کی اولاد ان یہود و نصارہ کے باپ کو بھی جرت نہ ہوتی انہوں نے کسی معمولی انسان کی توہین نہیں کی انہوں نے کسی معمولی انسان کے تقدس اور حرمت پہ انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا انہوں نے تقدس اور حرمت پہ ہاتھ ڈالا ہے تو آج محمد مصطفیٰ کی عزت اور تقدس پہ ہاتھ ڈالا ہے ہاں؟ میں نہیں کہہ سکتا ابھی کہ میں آپ کو اس فلم کے کوئی کلپ ان کے کوئی صورت حال سنا دوں میرا میرا ضمیر اس وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں کہ اس فلم میں میں میں میں شاباش دیتا ہوں ہوں آفرین کہتا ان غازیان اسلام بن غازی کے ان غازیان اسلام کو لیبیا کے ان نوجوانوں کو جنہوں نے امریکی سفیر کے پر خچے اڑائے گسیٹا واصل جہنم کیا میں شاباش دیتا ہوں انہیں اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور اللہ تمہیں پوری دنیا میں غلبہ نصیب فرمائے آج زرداری کو کیا ہوا اس پہ مذمت کرتا ہے آج پرویز اشرف کو کیا ہوا اس پہ مذمت کرتا ہے آج سعودی حکمرانوں کو کیا ہوا اس واقعے پہ مذمت کرتے ہیں تو ہم اس واقعے پہ مذمت نہیں کرتے کہ جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی صورت میں بنا کے ناؤز باللہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں میرا یقین ہے آپ کا کلیجہ کلیجا سکتا ہے آپ ان الفاظ کو سننا گوارہ نہیں کر سکیں گے اور اس پہ مستضاب یہ کہ وہ امریکہ کی باندریا وہ ان کی وزیر خارجہ اور امت مسلمہ کے بے غیرت حکمرانوں وہ اپنے کفر میں پختہ وہ اپنے نظریے میں پختہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت میں پختہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور مسلمان کہنے کے باوجود تم محمد مصطفیٰ کی اتنی توہین اور تزلیل برداشت کر کے تم ان غازیان اسلام کو شاباش نہیں دیتے بلکہ ان کی مذمت کرتے ہو تمام آل ایمان سے گزارش ہے کہ وہ تمام غازیان اسلام جنہوں نے بن غازی میں امریکہ کے سفارت خانے پہ حملہ کر کے اس کے پرخچے اڑائے اس امریکی سفیر کو قتل کیا اور یہی حشر پاکستان میں بھی ہونا چاہیے یمن میں بھی ہوا سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی پاکستان میں بھی ہونا چاہیے تو ہم پاکستان کے اس سطح پہ اس سرزمین پہ امریکہ کو منی پینٹاگون بنانے کے لیے وہ منی پینٹاگون بنا کے کئی ایکڑ زمین پہ سات ہزار کا عملہ اپنے سفارت خانے میں بتلاؤ دنیا کے کسی ملک کا ایسا سفارت خانہ جس سفارت خانے کا عملہ ایکڑوں پہ اور اس کے سات ہزار ملازمین ہوں یہ ملازم نہیں ہے یہ وہ بلیک واٹر کے وہ دشمن اسلام لوگ ہیں جن کو پاکستان کی اس دھرتی پہ ہمارے بے غیرت حکمرانوں نے اجازت دی ہوئی ہے ہم اپنے ان حکمرانوں پہ لانت بھیجتے ہیں بھیجنی چاہیے کہ نہیں بھیجنی چاہیے کہ نہیں امریکہ پہ بعد میں کفر پہ بعد میں یہودیت پہ بعد پہ عیسائیت پہ بعد پہ جو اس ملک کے حکمران ہیں جو اس ملک کے دفاع کے ذمہ دار ہیں جو اس ملک کے محافظ ہیں جو جو اس دین کے محافظ ہیں اپنے آپ کو اسلام کا نام کہتے ہیں اگر وہ محمد مصطفیٰ کی عزت اور عظمت تقدس اور حرمت کی حفاظت نہیں کر سکتے ہم ان پہ لانت بیٹھتے ہیں اور ہم اللہ سے وہ نور الدین زنگی جیسا آج وہ حکمران اور جو تڑپ جاتا ہے خواب دیکھتا ہے رسول اللہ خواب میں آتے ہیں مجھے ستانے والے یہ دو کتے ستا رہے ہیں آج یہود یہودی کتے نے میرے نبی کو ستایا ہے آج عیسائی کتے نے میرے نبی کو ستایا ہے آج اس پادری جونز نے کتے نے میرے نبی کو ستایا ہے آج ان امریکی کتوں نے میرے نبی کو ستایا ہے آج کوئی بھی اس بھری دنیا میں ستاون ممالک اسلامیہ میں کوئی نور الدین زنگی جیسا نہیں جسے میرا نبی آ کے کہتا مجھے ان کتوں سے بچاؤ مجھے ستا رہے ہیں قربان جائیں تیرا مقام تھا نور الدین زنگی اللہ پھر ہمیں ایسا زنگی جو رنگ کا کالا زنگی اس کا لقب تھا دل کا سفید تھا ایمان والا تھا اور وہ محمد مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کا جان متحرہ کا راشدین ابو بکر اور عمر کی ان جسموں کا جو محافظ بن کے کے یہ کہہ گیا اس روزہ ارد گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈال کے امت کو پیغام دے گیا میں مرتے مر جاؤں گا لیکن میرے نبی کے جسم عطر تک میرے نبی کے غلاموں کے جسم عطر تک کسی کتے کا اب رہتی دنیا تک تک ہاتھ نہیں پہنچ سکے گا کردار دیکھو حکمرانہ تم بھی کوئی کردار آج ان یہودیوں کی زبانیں ان کی گدی سے باہر ہوتی آج ان عیسائیوں کی زبانیں میں تم آپ کے وساطت سے اپنے حکمرانوں سے ہمارا پہلا کام یہ ہمیں امریکی سفارت خانہ بند کرنا چاہیے امریکہ سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے چاہیے کرنے چاہیے کہ نہیں اگر آپ کو گرین کارڈ مل جائے آپ کو گرین کارڈ مل جائے آج امریکہ اعلان کر دے میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کرتا ہوں جو بھی آئے گا کل صبح سویرے جو امبیسی میں پہنچے گا اس کو گرین کارڈ مل جائے گا جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے کون کہتا ہے نہیں جائے گے آپ کہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہمیں ان کے ڈالروں پہ لانت ہمیں ان ان کے کے پاؤنڈز پہ لانت ہمیں مال و اسباب پہ لانت ہمیں ان کی مراحت پہ لانت بھیجنی چاہیے کہ نہیں بھیجنی چاہیے اگر میرے نبی کی عزت محفوظ نہیں ہے میں ان سے ڈالر لے کر اپنے نبی کی عزت کا سودا کرتا رہوں اور زرداری اور پرویز اشرف اور پاکستان کی کابینہ اور سینٹ والوں اور ممبران اسمبلی تمہارا حق ہے آج قیادت کرو یہ مظاہرہ آج مساجد میں نہیں یہ مظاہرہ امریکی امبیسی کے سامنے زرداری اور پرویز اشرف کی قیادت میں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں لیکن اگر تم امریکی غلام ہو مجھے رب کعبہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے کبھی زرداری اور پرویز اشرف یہ مظاہرہ نہیں کروا سکتا لیکن سوال ہے پاکستان کے ایک ایک طبقے سے چاہے وہ وردی وردی والے والے ہیں غیر اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ رسول اللہ تمہیں اب امریکہ محبوب نہیں ہونا چاہیے اب کون سی ڈھکی چھپی بات ہے میرا رب کا قرآن سچا تھا جھوٹا نہیں تھا میرے نبی کا فرمان سچا تھا جھوٹا نہیں تھا لیکن حالات نے بھی تمہیں بتلا دیا تم نے لاجسٹک سپورٹ ان کو دی تم فرنٹ لائن اتحادی بنے تمہارے چھبیس فوجیوں کو سلالہ پہ انہوں نے پھر بھی تم نے نیٹو سپلائی بحال کی پھر بھی تم نے اپنے تمام سورسز ان کے حوالے کیے باوجود اس کے تمہارا نبی ان کے ان کے اس غلیزانہ زانہ کھاتا ہوں میرے سامنے وہ منظر ہے جو مجھے بتلائے گئے میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں وہ کتنے غلیزانہ ہیں کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتا مٹی میں مٹی ہو جاتا ہمیں یہ دیکھنا نصیب نہ ہوتے اللہ کریم تو اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما دے ہم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں اور جا اس امام سے پوچھ جو جنت البقی میں لیٹا ہوا ہے جس کو محبت تھی محمد مصطفیٰ سے جا اس سے جا کے پوچھ تو نے پوری زندگی مدینہ کیوں نہیں چھوڑا جا اس سے جا کے پوچھ تو نے پوری زندگی مدینہ میں سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوا جا اس سے جا کے پوچھ محبت رسول کیا ہے کہ جس نے مدینہ کے حدود کے تین میل میں کبھی بھی چھوٹا پیشاب نہیں کیا جا اس سے جا کے پوچھ جب تو اپنے نبی کے حدیث مبارکہ کو پڑھانے بیٹھتا تھا تو تو کس انداز میں بیٹھتا تجھے بچھو نے کبھی حرکت نہ کی نے سترہ ڈنگ مارے تو نے رسول اللہ کے حدیث کو پڑھ کے پورا کیا پھر کہا میرے کرتے میں دیکھو کوئی چیز کاٹ رہی ہے سترہ جگہ بچھو نے ڈنگ مارا لیکن اس نے اس تک نہ کی کہ سامنے رسول اللہ کی حدیث سے مبارکہ پڑھا رہا ہوں اس سے پوچھ اس کا فتویٰ ہے آج کی کسی عالم کا نہیں امام مالک رحمہ رحمہ اللہ اللہ مالک ابن انس امام دار الحجرہ اور جس کی حق گوئی پہ جس کے مونڈے اتروا دیے گدے پہ بٹھا دیا وقت کے حکمرانوں نے مدینہ میں اس کو پھیرا دیا یہ ہے حکومت کے خلاف فتویٰ دینے والا یوں اس اس کی منادی منادی کروائی گئی نے سے کہا تو ٹھہر میں اپنا اعلان خود کروں گا جس کو گدے میں بٹھایا بازو اتروا دیے بازو پیچھے ہیں منادی ہو رہی ہے مدینے کی گلیوں میں وہ خود کہہ رہے لوگو مجھے دیکھو میں مالک ابن آنس ہوں مجھے جو پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا مجھے پہچانے میں مالک ابن انس ہوں میں نے جو فتویٰ دیا ہے شریعت محمدیہ پہ دیا ہے حکومت کے خلاف دیا ہے وہ فتویٰ دیا تھا دیتا دیتا ہوں رہوں گا چاہے دنیا کے حکمران جو چاہے میرے ساتھ کر لے وہ مالک ابن انس جس کا یہ فتویٰ تھا جس کا یہ حکم تھا جس کا یہ بیان تھا اس امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں اس امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں جس امت کی موجودگی میں اس کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں یہ پہلی دوسری صدی بانوے یا چورانوے میں پیدا ہونے والا یہ امام مالک مدینہ کی دھرتی پہ پلنے والا روزہ یاتر کے سامنے بیٹھ کے حدیث رسول پڑھانے والا یہ اس کا فرمان ہے اس امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے جس امت کے سامنے اس کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اگر آپ کا حوصلہ ہے آپ کا جگر ہے اس بےحودہ غلیظ فلم جو امریکیوں نے امریکی اس پادری نے نہیں یہ امریکی حکومت یہ تمام یورپ یہ تمام مغرب اور مجھے بتلایا گیا بین غازی کے اس امریکی سفارت خانے میں یہ فلم اس وقت دیکھی جا رہی تھی اس سفارت خانے کا ایک ملازم مسلمان ملازم تھا اس نے اپنے باہر ساتھیوں کو اطلاع کی اللہ ان ساتھیوں کو اجر عظیم نصیب فرمائے اللہ ان کی حفاظت فرمائے انہیں اطلاع ملی انہوں نے ان کا وہی علاج کیا جو علاج حقیقتاً ہونا چاہیے میرا پاکستانیوں سے سوال ہے اس دھرتی میں بھی ان کا علاج یہی ہونا چاہیے کہ نہیں جو میرے بھائی رپورٹنگ کے لیے آئے ہیں اگر انہوں نے بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو سب سے پہلے تو وہ آگے ہوں اگر وہ نبی کے غلام ہیں اگر تمہیں امریکہ کی غلامی مبارک ہو پھر جو چاہے تم جا کے آگے اپنے باس کو پہنچاؤ اور ہمیں بھی پھر محمد مصطفیٰ کی غلامی مبارک ہو رب کعبہ کی قسم اس غلامی پہ ہم اپنے آقا کی عزت پہ ناموس پہ حرمت پہ تقدس پہ اپنی زندگیوں میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ اب کوئی تو اس کا نتیجہ ہونا چاہیے نا اب تو انتہا ہو چکی ہے دوستو تم نے سب کچھ کیا اس نے بھی سب کچھ کیا ہے تم نے پاؤں کی تلوے چاٹے ہمارے حکمرانوں نے اپنی زبانوں سے ان کو استنجے کروائے تم نے سب کچھ کر لیا ہے انہوں نے بھی سب کچھ کر لیا یہ انتہا ہے کبھی میرے محمد کے کارٹون بنائیں کبھی یہ پادری جونز وغیرہ یہ قرآن کو آگ میں جلائے بارہا سال ہا سال سے یہ بدبخت یہ پروگرام کے مطابق کر رہا ہے اور ہمارے حکمران پھر بھی یہ ڈرون حملے مسلمانوں کو تڑپانے والے معصوم بچوں کو شہید کروانے والے او پاکستان کے بے غیرت حکمرانوں تم سے زیادہ بے غیرت کوئی نہ ہوگا وہ ریمن ڈیوس جو تمہاری دھرتی پہ تمہارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو قتل کر کے ڈرون حملے نہیں ہیں تمہارے روڈ پہ قتل کر کے جس کو تم نے پروٹوکول سے ان کے حوالے کیا تم جیسا اس کائنات میں بڑا بغیرت پیدا کوئی نہیں کدھر جائیں کس کے سامنے کہیں وہ بات کی بات ہے آج مسلمانوں کو تڑپانے والے سوات کو تباہ کروانے والے وزیرستان کو تباہ کروانے والے افغانستان کی عمارت اسلامیہ کو ختم کرنے والے مسلمانوں کے مجاہدین کو پانچ پانچ ہزار ڈالر پہ یہود و نصارہ کے ہاتھوں بیچنے والے آفیہ صدیقی جیسی عفت ماں بیٹی کو غیروں کے حوالے کرنے والے یہ کون تھے یہ کون تھے ہمیں ان سے خلاصی حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں جب تک ہمیں ان سے خلاصی اب نہیں ملے گی ہم یہود و نصارہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے سب سے پہلا سوال ہے کہ ہمیں ان بدبخت کا ان کالے گورے یہ کالے گورے یہ گوروں کی روحانی اولاد یہ انگریز اور فرنگی کی حران روحانی اولاد ہمیں ان سے نجات حاصل کرنی ہے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ووٹ پھر بھی کس کو دو گے ووٹ پھر بھی کس کو دو گے جی یہ نون لیگ والا ہے اور یہ پیپل پارٹی والا ہے اور جی پیپل پارٹی والے سے نون لیگ والا ہی اچھا ہے نا چلو اس کو ہی دے دیتے ہیں اور یہ نون لیگی بھی زمانے کے بدترین جو مرزائیت کو کہے میرے بھائی اور بہنیں ہیں جو عاصمہ جنگیر کے لیے کیئر ٹیکر وزارت عظمہ کی تجویز پیش کرنے والا نواز شریف اور یہ عاصمہ جنگیر زمانے کی بدترین بے دین دین لا قادیانیت کی پلی ہوئی عورت گندی ترین یہ عاصمہ جنگیر اس کو پاکستان کا کیئر ٹیکر وزیر اعظم بننا چاہیے یہ تجویز پیش کرنے والے کون ہیں کون ہے یہ سوچو ہمیں اپنے دین کی محنت کرنی ہے خدا را سمجھو ہم یہود و نصارہ کی غلامی سے اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہودی اور عیسائی غلاموں سے ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے اور آزادی کا واحد راستہ ہے قسم کھا کے کہتا ہوں میں اون غازیان اسلام کو اون مجاہدین اسلام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہر میدان میں ہر صحرا میں ہر موڑ پہ اور حتیٰ کہ آج لبیا کے صحراؤں میں بین غازی میں جن مجاہدین نے امریکہ کو تڑپایا ہے اللہ ہمیں ان مجاہدین کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما سوائے جہاد کے کوئی اور راستہ نہیں ہے میرے آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہو چکی جہاں تک کوئی بات ممکن تھی سہ لینے کی وہ ہو چکی ہے آپ جب محمد مصطفیٰ کے خلاف میرے نبی کریم کے خلاف میرے نبی کی عزت اور حرمت وہ گندی ترین فلم میں نے آپ کو دعوت دی ہے اگر آپ کا حوصلہ ہے آپ کا ایمان گوارا کر سکتا ہے تو آپ مختلف ویب سائٹ کی وزٹ کریں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی کلپ ملے گا ایک بدبخت انسان ہے اس کے سر پہ عربی رومال ڈالا ہوا ہے اور اس کو بتلایا ہوا ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے گوارا کر سکتے ہو کسی یہودی کسی عیسائی کسی شرابی کسی زانی کسی بدکار کسی مردود کسی منہون کو میرے محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ صورت میں پیش کیا جائے اور ہم مسلمان ٹھنڈے دل سے ہم نے ہڑپ کیے ہیں نبی کے کارٹون ہڑپ کیے ہیں ٹھنڈے دل سے ہم نے ہڑپ کیے ہیں قرآن کو نظر آتش ہوتا دیکھ کر ہم کچھ نہ نہ دکان چھوڑی نہ کاروبار چھوڑا نہ ملازمت چھوڑی نہ ہم نے وردی چھوڑی نہ ہم نے سیاست چھوڑی نہ عہدہ چھوڑا نہ اقتدار چھوڑا رب کعبہ کی قسم مسلمانوں آپ محمد مصطفیٰ کی عزت کی خاطر جب تلک تم دنیا کا سارا نظام نہ چھوڑو گے تمہیں بھی محمد کی شفات حاصل نہیں ہوگی اب کچھ کرنا ہوگا اگر سچے امتی ہو صحابہ کی طرح محمد مصطفیٰ کی محبت میں پکے ہو تو اب عہد کرو اپنے نبی کی عزت کی خاطر اب جان دینی پڑی تو دیں گے انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ جان تو سب سے آگے ہے پچھلے جو کچھ اسباب و مال و دولت ہیں وہ تو پیچھے جب جان جائے گی تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ اور ہم اپنے حکومتی ممبران کو جن کو آپ نے ووٹ دیے آپ کا حق بنتا ہے وفد بنا کے جائیں ان کے پاس ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں روڈ نالیاں گلیاں نہیں چاہیے ہمیں ملازمتیں نہیں چاہیے ہمیں صرف تحفظ چاہیے محمد مصطفیٰ کی عزت کا ہم تو اس سے کچھ نہیں مانگتے اور پنڈی کے ایم این اے پنڈی کے ایم پی ایس ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے مانگتے ہیں محمد مصطفیٰ کی عزت کی بھی مانگتے ہیں تجھ سے اگر تو بھی مومن ہے قیادت کر اس بات کی کہ ہم محمد کی عزت پہ انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے ان سے مطالبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے کرو گے کچھ بولتے ہیں کچھ نہیں بولتے ابھی کا معاملہ مسجد میں بیٹھے ہوئی ہے اور میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ کی محبت کا واسطہ دیا میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ دیا ہے اور میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے محمد کا فرمان پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں ولزی لا یؤمن احدکم و نفسی بیدہی لا من والدہی و ولدہی و سے اجمعین میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں امت والو مجھے اپنی ذات کی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے تم مومن نہیں ہو گئے جب تلک کہ مجھ پر اپنے والدین کو اپنی اولاد کو کل کائنات کو اپنے آپ کو قربان نہ کرو گے میں محمد اعلان کرتا ہوں تم مومن نہیں ہو گئے بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الایمان میں اور متعدد جگہ منقول ہے اگر یقین کر لو تو اس پہ یقین بنا لو نبی نے فرمایا میں کائنات کی کل چیز سے زیادہ تمہیں محبوب ہونا چاہوں اور میرا رب بھی کہتا ہے کل انکان آبا سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھ لو اب اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے فیصلے کا وقت ہے میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہو غیر المخوب علیہم وین اللہ ہمیں مغزوب علیہم کا راستہ نہ دکھائیو اللہ ہمیں ظالین کا راستہ نہ دکھلائیو اور پیغمبر نے فرمایا کہ مغزوب علیہم یہودی ہے اور ظالین عیسائی ہے ہمیں ہر نماز میں کہا گیا تیرا تعلق سرات اللزین انعمت علیہم سے ہونا چاہیے اور تیرا بائکاٹ غیر المغضوب علیہم ولا ظالین سے ہونا چاہیے اب اگر تو نمازی ہے پانچ وقت میں ہر رکعت میں پڑھتا ہے تو تیرا یہ اعلان ہونا چاہیے میرا تعلق محمد سے ہوگا اور میرا بائی بائی بائی یہود و نصارہ سے ہوگا انشاءاللہ کرو کرو گے گے میرا آپ سے آج اپنے نبی کی عزت اور تقدس اور حرمت کی بنیاد پہ میں تم سے یہی بھیک مانگتا ہوں خدا را اب اپنی محبت کو پکا کرو میں نے شروع میں عرض کیا ایک ایک صورت اس وقت یہ ہے میرے نبی کی دل آزاری ہوئی ہے اور بہت زبردست دل آزاری ہوئی ہے اتنی دل آزاری ہوئی ہے کہ نور الدین زنگی ہوتا تو میرا نبی آج اس کے آج کے میرا نبی کہہ دیتا مجھے کتے تنگ کر رہے ہیں نور الدین جلدی کر آج امت کے سارے حکمران جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے سب بے غیرت ہیں کوئی غیرت والا نہیں ہے اتنا تو آپ سے واسطہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں ہر رکعت میں کہتے ہو اللہ ہمیں اپنے نبیوں کا راستہ نصیب فرما اور اے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے بچا ہم بچیں گے یہودیوں کی شکل سے عیسائیوں کی شکل سے تمہیں واسطہ دیتا ہوں محمد مصطفیٰ کے چہرہ منور کا ان کی داڑھی مبارک کا اگر تم مومن ہو حقیقتا مومن ہو تو اپنی صورت محمد کی صورت پہ بنا کے دنیا کفر کے سامنے آ کہ تو چاہے میرے نبی کی جتنی دل آزاری کرے گا میں اپنے نبی کی اتنی دل داری کروں گا انشاءاللہ اللہ داڑیاں نہ منڈاؤ نہ کٹاؤ فلمیں نہ دیکھو ڈرامے نہ دیکھو گانے نہ سنو موسیقیاں نہ سنو سود نہ کھاؤ رشوتیں نہ کھاؤ گھروں کی عورتوں کو پردے کا پابند بناؤ اپنے گھر کو شرم و حیا والا بناؤ آج تم دین کو لے کے اٹھو قسم کھاتا ہوں کسی یہودی اور عیسائی کے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی وہ میرے محمد کی یوں تزلیل کرتا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 تعلق اپنے نبی کے ساتھ ثابت کرے میرے نبی کا دل دکھائے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرے نبی کے قبر پہ میرے نبی پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت او امت کے نوجوانوں اور محمد ابن قاسم کی روحانی اولادوں اور تارک ابن زیاد کے ماننے والوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے چاہنے والوں اور محمد فاتح کوشت دنیا کے فتح کرنے والے کے نام لیواؤ تمہیں آج ان کی غیرت پھر للکار رہی ہے ہم گندگی کے نہیں ہیں ہم محمد مصطفیٰ کے نظام کے ہیں انشاءاللہ اس امت کے وہ نوجوان اور جو ٹانگا وہ نہیں لوہار کا بیٹا جو لوہار کی دکان پہ لوہے گرم کرنے والا جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہم دیکھتے رہ گئے لوہار کا بیٹا بازی لے گیا یہ امت پیچھے نہیں ہے نوجوان پیچھے نہیں ہے اگر لیبیا میں سفارت خانہ جل سکتا ہے یمن میں جل سکتا ہے تو اس مملکت میں جس کی بنیادی لا الہ الا اللہ پہ ہے تو یہاں بھی امریکی سفارت خانہ انشاءاللہ جل سکتا ہے ضرور جلے گا انشاءاللہ ضرور جلے گا جلد با یا دیر ضرور جلے گا انشاءاللہ امریکی زلیل ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ یا امریکیوں کا قبرستان پاکستان بنے گا انشاءاللہ ہم اس کا عہد کرتے ہیں ہم زندہ ہیں ہم اپنے نبی کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے آپ کو بلایا جائے محنت کی جائے محلے میں گلی میں کوچے میں گھروں میں اپنی اولاد میں اپنی بیویوں میں اپنی اس محنت کو چلایا جائے نبی کی محبت کا پرچار کیا جائے جب نبی کی محبت کا پرچار ہوگا قسم کھاتا ہوں یہ نوجوان اس محبت پہ پروان چڑھے گا انشاءاللہ ان دشمنوں سے انتقام لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے پھر میرے آپ کے سامنے ہے ابھی اسی وقت کا یہ بن غازی کا منظر اور یمن کے اس امریکی سفارت خانے کا منظر نوجوانوں ہی کا کام تھا کل بھی اور آج بھی انشاءاللہ اور ضرور ہوگا انشاءاللہ جب میرے نبی کو ستانے والے ستاتے ہیں اللہ انتقام وصول کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اللہ کرے گا چاہے میرا اللہ ابابیل کو کیوں نہ لے کے آ جائے میرے نبی کا انتقام میرے اللہ نے وصول کرنا ہے اگر تم آؤ گے یا نہ آؤ گے اس نے سنا دیا عالم تو قیف علا رب کا بے اصحاب الفیل اور یہ اصحاب فیل آج یہ وہ لکھا اخبار میں اس نے کروز میزائل کے جہاز لیبیا کی طرف بھیج دیے یہ اصحاب فیل آج کا اس کا انجام ابابیل کریں گے انشاءاللہ اور میرے رب کا اعلان ہے یا ایوہ الذین من یرتد منکم عن دین فسوف بکومن اللہ بقوم و ویحبونا اے ایمان ایمان والے ایمان لیواؤ تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو لیکن محمد کی عزت پہ کٹ مرنے کو تم ترجیح نہیں دو گے تم اعراض کرو گے مجھے تمہاری بھی پرواہ کوئی نہیں ہے فصو فیات اللہ بقوم میں ایک ایسی قوم کو لے کے آؤں گا پھر میں ان سے محبت رکھوں گا وہ مجھ سے محبت رکھیں گے پھر میں ان سے کام کرواؤں گا اور اس دھرتی پہ ہم الغالبون کا اعلان کروں گا کہ اب غلبہ محمد کا اب غلبہ محمد کے غلاموں کا اور اب غلبہ اللہ کی نہ رہے تکبیر اللہ اکبر کا لگا دو گے نعرہ تکبیر اللہ لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا آج مسجد کی چار دیواری کے اندر بھی آواز نہ نکلے تو پتہ نہیں ہمارے گلے میں پینٹاگون کے ڈالر پھنس گئے ہیں اللہ ہمیں ان کو کلی کرنے کی الٹی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اب اللہ اس گلے سے محمد مصطفیٰ کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ہنڈیل دے کہ ہم سب کچھ لٹا دیں لیکن اپنے نبی کی عزت پہ انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ وعدہ ہے انشاءاللہ وعدہ ہے انشاءاللہ اور سوچ لو تمہارا ٹکراؤ امریکہ سے ہے کس سے ہے کس سے ہے ہمارے حکمران کہتے ہیں امریکہ کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے نہیں ہے ڈرو ڈرو ہمیں کس سے ڈرنا ہے کس سے ڈرنا ہے اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے صرف اللہ سے آج ہم امریکہ پہ لانت بھیجتے ہیں امریکہ کے ہواریین پہ لانت بھیجتے ہیں امریکہ پہ لانت امریکہ کے ہواریین پہ لانت امریکہ کے یاروں پہ لانت امریکہ کے یاروں پہ لانت ملک کے غداروں پہ لانت ملک کے غداروں پہ لانت امریکہ کے ٹاؤٹوں پہ لانت امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ ہاتھ دینے والوں پہ لانت بے شمار بے شمار بے شمار سمجھے بات کو یہ ہے اب ہمارے دین کی ترتیب اب میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ مالی میں سولہ تبلیغی ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا صرف کس بنیاد پہ وہ جا رہے تھے داڑیوں والے تھے تو سیکورٹی فورسز نے کہ ان کی داڑیاں ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے انہوں نے گولی چلا دی روز نما اسلام اٹھا کے دیکھو آج پتا چلا کہ راستہ اب ایک ہی ہے اس دین کی حفاظت کا اور وہ راستہ ہے جہاد والا راستہ تبلیغ بھی محفوظ ہوگی انشاءاللہ مساجد بھی فرانس میں مساجد کے دروازوں پہ گندگی لیپنے والا کوئی عیسائی کا خنزیر کا بچہ نہیں ہوگا انشاءاللہ جب یہ جہاد اب زندہ ہوگا اللہ ہم سب کو اب یہ راستہ اور پوری امت کو اللہ اس راستے پہ اللہ جمع فرماتے ہوئے اب ہمیں وہ مہدی کا جو انتظار ہے پتہ نہیں وہ آئے گا ضرور آئے گا کب آئے گا یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن اس کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہے نا انشاءاللہ تیاری کرنی ہے نا اس تیاری کے لیے اپنے آپ کو ان اعمال پہ ڈھالو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دے اللہ اس امریکہ کی بربادی میں مجھے آپ کو ہماری اولادوں کو اللہ قبول فرما لے محمد مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کی حفاظت میں اللہ ہم سب کو قبول فرما لے اللہ کریم اب اس دنیا کفر پہ ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا ڈاکٹر ہاں گجر خان والے ہاں جی؟ محمد حسین للہی تمیمی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت پہلے کارٹون بنے تھے حضرت نے اس وقت فرمایا تھا اللہ ہر چیز کو گوارہ کر لیتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کی بے عزتی کو گوارہ نہیں کر سکتے یہ انہوں نے فرمایا تھا ہمارے ایک ساتھی تھے جو ان کے حلقے میں شامل تھے ان کا پروگرام تھا یورپ وغیرہ اور مغرب جانے کا انہوں نے مشورہ لیا حضرت نے سختی سے منع فرمایا جلد یا بدیر محمد مصطفیٰ کی عزت کا انتقام اللہ ان سے لے گا خبردار اب کوئی انسان ان علاقوں میں جائے اس لیے کہ اب ان پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور میں قسم کھاتا ہوں ولی ہر چگویت دیدہ گویت ولی جو کہتے ہیں وہ ایسا ہی جیسا دیکھا ہوا کہتے ہیں انشاءاللہ میں اور آپ نے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت نہ کی تو کیا ہوا اللہ اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ اور ضرور کرے گا اللہ ان کو اپنے قہر اور غضب میں مبتلا کرے گا اور ضرور کرے گا انشاءاللہ ضرور کرے گا ابھی ہمیں اپنی ابیداری چاہیے اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیں اعمال رسول اللہ کی حفاظت کر لیں نبی علیہ والسلام کی صورت اور سیرت اپنا لیں اور ہم اپنے حکمرانوں کو بھی اس بات پہ مجبور کر دیں کہ تم امریکہ کے نہیں ہو تم پاکستان کے ہو ہماری ووٹوں پہ آئے ہو لہذا ہم تمہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ تم اسلام کا دفاع کرو گے نبی کی عزت کا دفاع کرو گے تو ہم تمہارے غلام ہیں اگر تم اس کا دفاع نہیں کرو گے تو ہم تمہارے باغی ہیں باغی ہیں باغی ہیں اور باغی رہیں گے ہم اپنے وطن عزیز کی حفاظت ہم اپنے دین کی حفاظت ہم اپنے محمد مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ کر کے رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وہ مالین